جناب عبد الرحمن بن عمر سلمی اور حجر بن حجر کا بیان ہے کہ ہم حضرت ارباز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ مَا أَتَوْكَ تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی تھی کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کریں ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے اور کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں تو حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا بڑا ہی بلیغ اور جامع واز ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہ پڑی اور دل دہل گئے ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو گویا الوداعی واز تھا تو آپ ہمیں کیا وسیعت فرماتے ہیں فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا خواہ کوئی حبش غلام ہی کیوں نہ ہو بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلافہ کی سنت اپنائے رکھنا خلافہ جو اصحاب رشت و ہدایت ہیں سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ داڑوں سے پکڑے رہنا نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات